یقیناً آج جموں و کشمیر کے دیوان مجاہدین شمع آزادی پر قربان ہو جانے کے لیے آتش نمرود میں پڑ رہے ہیں اے اہل بھارت تمہاری اکثریت مجتمع ہو کر اقلیت کی مساجد اور کمزور مظلوموں کا خون تو بہا سکتی ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ اہل جموں و کشمیر کی طرح کبھی تمہاری اقلیت بھی کسی اکثریت سے اتنی بے سر و سمانی کے ساتھ طویل مقابلہ کر کے دکھائے ارے پلیدو ملیچو تم تو جموں اور کشمیر کے دیوانوں کے پیروں کی خاک بننے کے لائق بھی نہیں ہو جمو اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شما آزادی کے ہم پروانے پروانے جمو اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شما آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے ہند کو بچاڑ کر آج سے جاگ اٹھے ڈاڑ کر تین رنگ کی تمام جھنڈیوں کو پھاڑ کر دشمنوں کے مورچوں سے اپنے سبز پر کو بگاڑ کر اپنے دیش کی گلی گلی سجائیں گے تمام ہند کو اجاڑ کر جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں کی خوشبو سے مہکانے مہکانے راستہ محیب ہے ہر قدم دار ہے سریب ہے پر ہمارا قافلہ اس سے بھی عجیب ہے اس قدیم کارواں کا ہم سفر بڑا ہی خوش نصیب ہے جنگ کچھ طویل ہے تو کیا تو بہت قریب ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے نکلے ہیں کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے یہ سما جو آج ہے بے گناہ قوم کا کاج ہے ہر گلی میں بھارتی بھیڑیوں کا راج ہے کھیت کی روش روش میں آگ اور خون کا اناج ہے یہ تمام کچھ ہے پھر بھی ایک ایک سر پہ عزم حوصلے کا تاج ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے ہند کی ہواؤں نے ظلم اور ستم کی دھوپ چھاؤں نے خون سے بھری ہوئی جبر کی گٹاؤں نے کشمیر کو تباہ کر دیا ہے گچے ان بلاؤں نے لیکن ان کو دیش کشت قوم کے برحزم بہنوں بیٹیوں نے ماؤں نے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمعہ آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے you. جس میں شرمنیم ہے خیر کا یہ کا قدیم ہے ٹھوکروں سے خیر خیر کی آج ہے ہے ذات رب کائنات اہل کے لیے رحیم اس کی بار گاہ کا مرتبہ بلند ہے عظیم ہے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے شمع آزادی کے ہم پروانے پروانے آ نکلے ہیں تجھ کو لہو کی خوشبو سے مہکانے مہکانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر تیرے دیوانے دیوانے جموں اور کشمیر